یہ آج یہ ریلے کے ریلے کہاں سے آ رہے ہیں ہم نے جب جیش بنائی تھی تو کہا تھا کہ اللہ تیرے بھروسے پہ چلیں گے صرف تیرے بھروسے پہ چلیں گے اٹھاؤ جیش کا رسالہ اٹھا کے دیکھ لو ہم نے کسی کا سہارا سوائے رب کے سہارے کے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی ہم نے کہا اللہ آج بھاولپور کے ایک مکان میں بیٹھے ہیں ہم نے تیری رضا کے لیے کام کرنا ہے تیرے دین کی عظمت کے لیے کام کرنا ہے تیرے ان بندوں کو جو دشمن کی جیلوں میں بند ہے جنہیں بھلا دیا گیا ہے جنہیں پھینک دیا گیا ہے انہیں چھڑانے کی ہم نے محنت کرنی ہے ہم نے شہدا کے مشن کو زندہ کرنا ہے ہم نے اڈوانی کو بتانا ہے مسجد کے محافظ زندہ ہے ہم نے واجپئی کو بتانا ہے محمد الرسول اللہ کے امتی موجود ہے اپنے وجود کا لوہا منوا سکتے ہیں ربا تو ہی سب کچھ دے گا ورنہ ہماری جانیں حاضر ہیں انہی کو قبول کر لینا